حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ورثہ دیناروں کی صورت میں تقسیم نہیں ہوگا جو کچھ بھی چھوڑ جاؤں تو وہ زوجات کے اخراجات اور امال کی محنت کے بعد سب صدقہ ہوگا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں معونت عاملی کے معنی ہے کہ وہ افراد جو زمین پر محنت مزدوری کریں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوہتر